سورت الرحمان اور سورت الواقعہ یہ آخری جوڑا ہے میں نے کیا تھا شروع میں کہ یہ سات سورتیں جو ہیں ان میں سے سورہ قاف منفرد ہے سورہ زاریات سورہ طور جوڑا ہے سورت النجم سورت القبر جوڑا ہے سورت الرحمان سورت الواقع یہ جوڑا ہے یہ جوڑا بڑا عجیب ہے قرآن مجید کی یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ نبوت وسالت وہی ان تینوں کے ذکر سے بالکل خالی ذکر ہی نہیں ہر سورت کا اپنا مزاج ہے یہ ایک خاص شان ہے اس میں اور دوسرے یہ کہ سورہ رحمان جو ہے یہ واحد صورت ہے پورے قرآن میں جس میں مسلسل خطاب جنوں اور انسانوں سے متوازر ہو رہا پیرل ویسے تو یہ کہ یہ بات میں کر چکا ہوں کہ جنوں میں کوئی نبی نہیں ان میں روح نہیں ہے روح آدم میں پھونکی گئی تھی اور چونکہ ریسیپینٹ آف وہی از روح تو ان کے ہاں وہی نہیں ہے لہذا وہ بھی جو انسانوں میں رسول آئے ہیں انہی کی ہدایت کے پیروں رہے ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ ایمان لائے جس کی ایک مثال ہمارے سامنے آ بھی چکی وہ جنات تھے حضرت موسا پر ایمان رکھنے والے تھے تورات کے ماننے والے تھے اور ان کا گزر ہوا قرآن انہوں نے سنا وہ ایمان لے آئے اور پھر جا کر وہ اپنی قوم میں تبلیغ شروع کر دیں گویا کہ قرآن مجید میں جب جاہی اور ناس کہا جاتا ہے تو اگرچہ انسان مراد ہیں لیکن یہ کہ انہیں کتاب کتابیں خطاب جو وہ جنات سے بھی ہے لیکن اس صورت میں اس کو کھول دیا گیا باقی یہ اسی پر قیاس کرتے ہیں پورے قرآن کو سمجھیے کہ پورے قرآن کے مخاطب انسان بھی ہے جنات بھی ہے لیکن یہاں صرف یہ کہ اس کو ایک ایک قدم کے اوپر تسلیاں تسیوا فبی عئی عالائے رب کو ماتوقان فبی ائی عالا رب کو ماتو قزبان یا ماسر جن والانس والے انس اے انسانوں اور اے جنات کی جماعت ہو جو کھل کر جو ہے سراہد کے ساتھ جو ہے انسانوں کے ساتھ جنات کا ذکر اور ان کو ان سے خطاب تو صرف اس ایک صورت میں پورے پرانے میں ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں دو دو جنتوں کا تذکرہ ہے اور سورہ واقعہ میں بھی ایسا ہی ہے ان دونوں میں ترتیب عجیب ہے مضامین کے اعتبار سے جس کو کہ آپ مرر امیج کہتے ہیں آج کل مکان بہت سے بنتے ہیں ایسے کہ بالکل مرر امیج ہوتے ہیں کہ یوں لا کے دیے تو ایک جیسے ہوں گے ڈرائنگ روم جڑے ہوئے ہیں پھر کوئی کوئی بیڈ روم ہے وہ ادھر ہے پھر ادھر آخر میں پورچ ہے وہی نقشہ ادھر ہے وہی نقشہ ادھر ہے تو گویا کہ ہے مرر امیج تو ان دونوں صورتوں میں مضامین جو ہے مرر امیج کے ساتھ ہے سورہ رحمان میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان اور اس کا جو حق ہے جو انسانوں کو ادا کرنا چاہیے اس کو مزمر کیا اور عظمت قرآن کا بیان کیا یہ شروع ہو رہی ہے صورت اس سے سورہ واقعہ میں وہ آخر میں آئے گا قرآن کی عظمت کا بیان اور جو لوگ کہ اس کا حق ادا نہیں کرتے ان کا انجام پھر اس میں اس کے بعد جو ہے پہلے ذکر ہے اہل جہنم کا اور اس کے بعد ہے دو طرح کی جنتوں کا دو درجے ہیں اہل جنت کے لیکن وہاں کیا ہے پہلے تذکرہ ہے دو دو کامیاب گروہوں کا اور پھر آخر تذکرہ ہے جہنمیوں کا اس اعتبار سے اس میں مضامین کی بڑی گہری مناسبت بھی ہے اور ایک طبت مرت امیج کی ترتیب سے یہ اکثر ترتیب ان کے مضامین میں ہے صورت الرحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم نوٹ کر لیجئے یہ ترجیح جو آیت ہے اس میں اکتیس مرتبہ آئی ہے آج کل آیات اٹھہتر ہیں جن میں سے اکتیس جو ہیں وہ تو در حقیقت رب مات و اس کی تکرار ہے یہ اسلوب قرآن مجید میں یا تو سورہ شعرا میں آ چکا ہے آٹھ بار وہ الفاظ آئے تھے ان وبا کان و ان رب العزیز الرحیم آٹھ مرتبہ یا یہ القمر میں ہم چار دفعہ پڑھ چکے ہیں فقل فقان آزادی و نظر ود القرآن قرآن ذکر پہل میں مدکر اور یہاں صورت الرحمان اکتیس بار آئے گا فبی اللہ رب کو بات زبان بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمان الم القرآن خلق الانسان المح البیان رحمان اور یہ اللہ کا وہ نام ہے جو رحمت کے مادے سے لیکن خاص شان اس کی یہ ہے کہ جس میں ایک طوفانی کیفیت ہے اللہ کی رحمت ٹھاکے مارتے ہوئے سمندر کی طرح غزبان ہم پڑھ چکے ہیں دو دفعہ نہایت قدم حضرت موسا کے لیے لفظ آیا غزبان آصفا تو عرب کہے گا اگر بھوک سے مر رہا ہے نا جوہار پیاس سے مر رہا ہے نا افشان تو رحمان کے وزن پر بہت مبادلہ ہوتا ہے اور اس میں شان ہوتی ہے جیسے کہ طوفانی شان طوفان وہ بھی اسی میں اور رحمان وہ ہستی کے جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے سمندر کے مانند ہے الم القرآن اس نے قرآن سکھایا ہے یعنی یہ کہ قرآن مجید کی عظمت کا تصور کرو یہ اللہ کی رحمانیت کا منظر عطم ہے اس کی رحمت کی سب سے بڑی شان اس کا منظر عطم جو ہے وہ قرآن ہے دوسری بات یہ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان ہے بہت پسندیدہ رحمت کی تو ضرورت ہر شخص کو ہے حضور نے فرمایا میں بھی مستغنی نہیں آپ نے موقع پہ فرمایا کہ کچھ جنت میں صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جائے گا جب تک کہ رحمت خدا بندی دستگیری نہ کرے اور حضرت عائشہ سے ہے یہ روایت حضرت عائشہ نے پوچھ لیا ظاہر بات ہے میاں بیوی کے درمیان ایک بے تکلفی بھی ہوتی ہے کیا حضور آپ بھی آپ نے سنا ہم ہاں، میں بھی اللہ ربی برحمت ہی میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے تو رحمان چوٹی کا نام ہے اللہ کے ناموں میں سے اور جو علم اللہ نے دیا انسان کو اس میں چوٹی کا علم قرآن ہے ایک علم وہ ہے ریویلڈ نالج جس کی چوٹی یہ ہے ایک علم ایکوائرڈ نالج رفتہ رفتہ انسان جا رہا ہے لیکن سب سے اونچا علم سب سے بڑا علم خلق الانسان اسی نے انسان کو بنایا اور اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے تخلیق کی معراج انسان ہے خلق تو میں یدیا ہم نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے جس میں عالم امر اور عالم خلق جمع ہو گئے اس سے آگے علامہ البیان جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں ان میں چوٹی کی صلاحیت جو ہے بیان ہے انسان کو کہا گیا حیوان ناطق نطق قوت بیان اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو انسان کا جو برین ہے ظاہر بات ہے گوریلاس میں بھی ہے چمپینسیز میں بھی ہے اور بھی حیوانات کے اندر بھی ہے گھوڑے کا بھی برین ہے لیکن یہ برین جیسے جیسے رفتہ رفتہ لوور اینیمل سے اوپر آپ آ کر دیکھتے ہیں ہائیسٹ انسان کے اندر آ کر اس کا جو گرے میٹر ہے وہ جو ہائیسٹ فارم ہے اس میں مختلف ایریاز ہیں یہ ویژن کا ایریا ہے آنکھ سے جو انفارمیشن جا رہی ہے وہ بھی ڈسائفر ہوتی ہے گرے میٹر کے اس پچھلے حصے کے اندر ہیئرنگ ایریا ہے لیکن سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ ہے اسپیچ سینٹر اور اس کے دو حصے ہیں دوسرے کی بات سننا اور سمجھنا پھر اپنی بات کہنا یہ دو اسپیکٹس ہیں اس کے اسپیچ سینٹر اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی کلام کا فہم اور پھر کلام کو دوسروں تک پہنچانا تو علامہ البیان اللہ نے صلاحیتیں تو اور بھی دی انسانوں کو بہت سی آنکھ بھی دی کان بھی دیا لیکن یہ آنکھ اور کان تو حیوانات میں بھی ہے بلکہ بعض حیوانات کی بصارت ہم سے کہیں زیادہ آگے ہے بعض حیوانات وہ ہیں کہ جنہیں روشنی کی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے بغیر اندھیرے میں بھی دیکھتے ہم تو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے اس طرح کان گھوڑے کا کان جو ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں انٹنا کی طرح سے اگر کہیں سے آہٹ ہو جب یہ آپ نے گھوڑ سوار ہے کچھ نہیں دیکھا کھلا سنا ہے جب ذرا سی آہٹ کہیں تھی گھوڑے نے سن لی اس حوالے سے باقی چیزیں جو ہیں ان میں تو یہ کہ علیحدہ علیحدہ گنا جائے گا تو صلاحیتیں باقی شاید انسان سے بہتر بھی دوسرے حیوانات میں ہیں سونگنے کی صلاحیت کتے میں جتنی ہے ہمارے پاس تو ایک بڑا شو بھی نہیں حیوانات میں سونگنے کا ایریا جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے برین کے اندر وہ سونگ کر چیزوں کو اندازہ کرتے ہیں کھانے کی ہے کہ نہیں ہے لیکن انسان کے ہاں آ کر ہائیسٹ لیول آف برین میں یہ اسپیچ سینٹر ہے اب یہ جو چار آیتوں سے تین جملے بنے اور آیت ایک ہو گئی لیکن جملہ تو نہیں بنا اور رحمان ہے علم القرآن خبر ہے جملہ اب بنا تو جملے تین ہوئے اور رحمان علم القرآن خلق الانسان علامہ البیان اس کو جو ریشو پروپورشن کا قاعدہ ہوتا تھا نسبت و تناسب کا حساب میں ارتھمیٹک میں تین ویلیوز دی گئی ہیں چوتھی تلاش کرو چوتھی ویلو اس میں کیا ہے جو مزمر ہے چھٹی ہوئی ہے انسان کو جو بہترین صلاحیت اللہ نے دی ہے قوت بیان اس کا مصرف بھی ہونا چاہیے بہترین اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ جیسے کہاوت ہے کہ تو اس لیے نہیں بنتی کہ اسے مکھیاں ماری جائیں اسی طرح اتنی بڑی صلاحیت جو تمہیں اللہ نے دی ہے اسی صلاحیت کو وکلا استعمال کرتے ہوئے جو اچھا آرگو کر سکے اس کی فیس بڑھتی چلی جاتی ڈیموگام کوئی لیڈر ہے بڑی اچھی تقریر کر سکتا ہے وہ بڑھنے بھاگنے پر جو ہے مجمے کو آبادہ کر دے گا لوگوں کو آبادہ کر دے گا وہ اپنی گھر میں نکلوا دیں گے لیڈر بن جائے گا تو یہ صلاحیت جو اس لیے نہیں ہے کہ تم دنیا میں لیڈریاں اپنی بناؤ اس کے ذریعے سے اس کا مصرف کیا ہے قرآن سمجھو اور سمجھاؤ یہ ہے بیان اللہ کا بیان اس بیان کو سمجھنا پہلے تو اسپیچ سینٹر کا وہ حصہ جو ہے اس کو سمجھے اور پھر اسپیچ سینٹر کا جو دوسرا جو حصہ ہے وہ اس کو بیان کرے چنانچہ اس کو کھول کر بیان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے آپ کی جس کے راوی ہیں عثمان ابن عفان دیکھیے نام کے اندر بھی وہ کافیہ مل رہا ہے الرحمن علم علام القرآن خلق السان علامہ البیان العثمان ابن عفان اب عفان کے بیٹے عثمان نے روایت کیا حضور نے فرمایا خیر حکم منتا القرآن القرآن اور خیر یہاں پر سپر لیٹرس میں آ رہا ہے تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں اب سورہ قبر کے فوراً بات یہ بلک یسر قرآن علی ذکر فہل میں مدکر الرحمان و القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان و یہ سورج اور چاند سب ایک حساب کے ساتھ ہیں ان کی گردش حساب کے ساتھ ہے اسی حساب سے دن بن رہے ہیں راتیں بن رہی ہیں ہفتے اور سال اور مہینے بن رہے ہیں وہ نجم و شجر و یشودان نجم جو ہے تو ستارے سورج اور چاند کے مناسبت سے تو اس کے لیے ستارے کی مفہوم ہے لیکن نجم جو عربی زبان میں جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں جو زمین میں ہوتی ہے کیونکہ یہ ستارے بھی زمین میں اتنے نظر آتے ہیں جیسے کہ جھاڑیاں ہوں تو نجم و شجر و یشان شجر کے حوالے سے اگر ترجمہ کرتے ہیں تو وہ جھاڑیاں یہ بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے سرب سجود ہوتے ہیں ان کے سائے جیسا کہ کئی دفعہ آ چکا ہے بس سما رفا محمد المیزان اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں رکھی ترازو یہاں اس سے مراد وہ ترازو نہیں ہے جو کہ تولتی ہے دنیا کے اندر اس میں بیلنس ہے کاسمک بیلنس آسمان اور زمین کے اندر آسمان میں جتنے اجرام سما لیا ہیں ان کو جو چیز تھامے ہوئے ہیں قائم رکھے ہوئے ہیں وہ ایک بیلنس ہے جو کشش سے ہے ان کی مختلف یہ سب ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں اور ادھر ادھر سے دونوں طرف سے جو کھینچ ہے وہ ہر کرے کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے یہ بیلنس جب ذرا سا گڑبڑ ہوگا اور یہ کرے آپس میں ٹکرا جائیں گے فاصلے بھی کا ہی تو ہوتا ہے conversely proportional to the distance لہٰذا جو گریویٹیشنل فورس ہے اگر ایک طرف سے ذرا فاصلہ کم ہو گیا اس کا مطلب دوسری طرف بڑھ گیا تلپٹ ہو جائے گا تو یہ کاسمک بیلنس ہے بس سبارفا میزان اللہ خوف المیزان دیکھو اس میزان میں اس تبادل میں یہ جو بیلنس ہے یہاں کا اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو بس جاتی کرو باقی الوزن بالقسط ولا بڑا المیزان اور قائم رکھو وزن کو نصف کے ساتھ عدل کے ساتھ اور اس کے اندر کہیں کوئی کمی نہ کرو نہ تتو نہ تخصر نہ کمی نہ جاتی کہیں فاصلہ بڑھ جائے گا تب بھی خرابی کہیں فاصلہ کم ہو جائے گا تب بھی خرابی بل ابدا علام الفاظ کی مناسبت سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ ترازو ہی مراد ہے تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے اگر مراد دی جائے لیکن ترتیب دیکھیے جس طرح یہ آ رہا ہے اشم سول کم حسبان اب اس کے حوالے سے یہ کہ کی بات ہو رہی ہے اس کاسموس کی بات کے بعد نیچے اتر کے بل ارض روا عال انام تدریجے نیچے آ رہے ہیں اور زمین کو ہم نے بنا دیا رکھ دیا لوگوں کے لیے پست کر دیا ان کے قدموں میں بچھا دیا اپنی مخلوقات کے لیے اور مخلوقات میں انسان بھی ہے جنات بھی ہیں اس فاتح میوے ہیں وہ نخم اور کھجورے ہیں دات الاقمام جن پر کے غلاف چڑھے ہوتے ہیں وہ حب اور اناج ہے جس کے ساتھ بھوش بھی ہوتا ہے وہ ریحان اس کے دو ترجمے ہیں تو یہ کہ اور خوشبودار پھول بھی ہے یا یہ کہ اور دوسری غذائیں بھی ہیں فب آئیے اعلیٰ رب کو سے بان عام طور پر جو ترجمہ ہے اس میں آلہ کا ترجمہ کیا گیا ہے نعمتیں لیکن اصل میں یہاں نعمت قدرت ان دونوں کو جمع کیجیے کہیں وہ نعمت کا تذکرہ ہے کہیں اللہ کی قدرت کا فکر ہے اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں فبیائی اعلیٰ رب کو ماں بان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے تو قصبان سیدھا ہے تسلیہ کا دو دونوں سے کتاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے اور یہ بات آگے چل کر واضح ہو جائے گی خلق الانسان من ان کل فخار ہم نے بنایا انسان کو اس سلسال سے اس سوکھی ہوئی خشک مٹی سے وہ گاڑا سنا ہوا گورا فلسال من ہمائی مسنون اور جب وہ اتنا سوکھ گیا کہ کھنکنے لگا کل فخار جیسے ٹھیک رہا ہوتا ہے اسے بنایا وہ خلق جام جمنار اور جنات کو ہم نے بنایا آگ کی لپٹ سے جس کو کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ ہجم میں ناری سموہ لو جیسی ہوتی ہے جس کے اندر کی آگ ہوتی ہے تو ایسے ہی وہ جو فلیم ہوتا ہے شولہ اس کا ایک حصہ تو جو نظر آتا ہے اور ایک حصہ وہ جو نظر نہیں آتا وہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہے سب سے زیادہ ہیٹ ٹیمپریچر ہائیسٹ وہاں ہوتا وہ ہے مارجن منار فب آئیے آلہ رب کو ماتو کا زبان رب المشرقین و رب المغربین وہ رب ہے مشرقوں کا بھی دونوں مشرقوں کا دونوں مغربوں کا یہ تصویر کی جو ملازمت سے یہاں پر مشرقین مغربین کا کہیں مشارے کے بل مغارب ہے رب المشارق کے بل مغارب کہیں مشرق و مغرب ہے اور یہ سب ٹھیک ہے مشرق و مغرب واحد کی حیثیت سے بھی درست دوست ہے اور مشرقین اور اس وقت کا جو مشرق ہے جہاں سورج نکل رہا ہے اس کے مقابلے میں مغرب ہے جہاں وہ ڈوبے گا لیکن وہی مغرب وہ مشرق ہے دوسرے ہمارا جو پیچھے جو جو حصہ گلوب کا اس کا مشرق ہے اور جو ہمارا مشرق ہے وہ اس کا مغرب ہے تو دو مشرق دو مغرب پھر یہ کہ ہر ہر نقطہ جو ہے زمین پر وہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے کسی نہ کسی وقت وہاں پر سورج جو ہے طلوع ہو رہا ہے کبھی وہاں پر غروب ہو رہا ہے تو مشارق شارف البغرف لیکن یہاں پر تصویہ کی مناسبت سے رب المشرقین اور رب المغربین دونوں مشرقوں کا رب مالک اور دونوں مغربوں کا فب علی رب کو زبان برج البحرین یل اس نے چلا لیے دو دریا جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں بینہما نہما بر رقم لائے لیکن ان کے مابین ایک ایسا پردہ ہائی ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں داخل نہیں ہوتے اپنی حد کے اندر رہتے ہیں یہ ہے گرم روئیں چلتی ہیں ٹھنڈے پانی کے سمندر میں یا جیسے کہ کابل پر نظر آتا ہے دو دریا چل رہے ہیں دریا سندھ کا پانی علیحدہ نظر آ رہا ہے اور دریائے کابل کا علیحدہ نظر آ رہا ہے اور اٹک اٹک پر نظر آتا ہے اور کافی دور تک پھر علیحدہ علیحدہ چل کے نظر آتے ہیں فبی عئی رب کو ماتوق زبان یخرج و منہ بل اور ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور گونگے بھی فب ائی علا رب کو ماتو قبض و لہ الجوار المنشاط شاہ تو کلام باہر اور ان کے اس کے لیے ہی ہیں اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ پہاڑ پہاڑ جیسے جہاز جوار المنشاط شاہ پھر جو اونچے کھڑے رہتے ہیں اور سمندر میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑ پچھلے زمانے میں بھی تو اگرچہ بادبانی ہوتے تھے جب باغبان کھل جاتے تھے تو بڑی اونچی اونچی جو ہے بادبان ہوتے تھے ان کے پہاڑ کی طرح پہاڑی ہے چھوٹی چھوٹی اور آج جو کچھ چلتے ہیں بڑے بڑے جہاز ان کو دیکھے تو واقعی تو وہ پہاڑ ہوتے ہیں سمندر میں فبی من علیہ کو اب یہ جو یہاں آئی ہیں اب تک آیا اللہ کی سنائی اللہ کی قدرت نوٹ کریں گے جب ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے پہلے آیا ذکر قرآن اس کی عظمت اور اس کا جو ایک مزمر ہے چیز کہ انسان کو اس قرآن کی عظمت اور فضیلت کو سمجھ کر اگر اللہ نے وہ جو شعر علامہ اقبال کا اگر جب قطرہ خون ڈاری اگر مجھ سے پڑے داری بیا با من تو آ موزم طریقے شاہ بازی را اگر تمہارے جسم میں کوئی قطرہ خون ہے اور کوئی مٹھی بھر پر بھی تمہیں دے رکھے ہیں اے چڑیا اے بیا آؤ کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤں اسی طریقے سے اگر تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے تو اس کا مطلب کیا ہے خیر حکمل کا قرآن قرآن سمجھنے کی صلاحیت دی ہے قرآن سمجھو بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے بیان کرو قرآن کو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قوت اس کا تذکرہ ہوا وہاں آپ دیکھیں گے یہ بالکل الٹی یہی ترتیب ہوگی آخر میں قرآن مجید کی عظمت اس سے پہلے اللہ کی تخلیقی عظمت اللہ کی یہی جو آلہ ہے اس کے بعد اب پہلے جہنم والوں کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے وہاں بعد میں ہوگا فرمایا کل من علیہ فان جو بھی ہے اس زمین پر جو بھی مخلوقات ہیں سب فنا ہونے والی ہے بھائی اب کا وجہ رب بے قد الجلا علیہ باقی تو رہے گا صرف تیرے رب کا منہ تیرے رب کا چہرہ تو بہت بزرگی والا ہے اور بہت عظمت والا اب یہ کہ اللہ کا چہرہ ہم کیا اس کو نہیں سمجھ سکتے آیات متشاب سے ہوگا جو اس کا مفہوم سمجھیں گے وہ یہ ہے اللہ کی ذات باقی باقی سب چیز اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب فانی پوٹینشلی سب فانی ہے اپنے طور پر سب کسی کا وجود جو ہے اپنے بل پر قائم نہیں ہے اللہ جب تک قائم رکھے تو در حقیقت وہ خود اپنے بل پر قائم نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا ہوا ہے کل من علیہ فان اللہ باقی من کل فان اللہ ہی باقی ہے باقی تمام فانی ہے بھائی اب کا وجہ رب جلال الجلا کرام رب کو قزبان یا سلح من سے سما واطم جو بھی ہے آسمان اور زمین میں وہ سب اس کے در کے سوالی ہیں اسی سے مانگ رہے ہیں وجود بھی ملا ہے اسی سے حیات کسی کے پاس ہے دی ہوئی ہے اسی کی کوئی صلاحیت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی کوئی ذہانت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی روز کا رزق جو آ رہا ہے اسی کا کرنا ہر ایک قائل ہے جو سورہ محمد میں ہم نے پڑھا کہ تم سب فقراء ہو بلواہو ہو تم فکر تم سب کے سب محتاج ہو تمہارا وجود مستعار تمہاری حیات مستعار تمہیں علم جو دیا اس نے دیا جتنا دیا بلا یو ہی تو تبی من میں ہی لا باشا تو تمہاری کیفیت یا ہوں سے سماوات اسی سے مانگتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں کل لومن ہو افیشان وہ ہر دن ایک ایک شغل میں ہے اس کی ایک مصروفیت ہے یا میرے نزدیک اشارہ ہے اسی بات کی طرف یدبر الامر من السماء الى الارض مزا میں جو لہتی یومین کان ہمار ہوں الفصلت میں ماتا تدبیر امر ہے ایک دن کی تدبیر وہ کرتا ہے کیا کچھ کو آگے وہ ایک دن اس کا ہزار سال کا ہے اس میں کیا کیا ہونا ہے کس طرح سے ہونا ہے پھر وہ احکام کی تنفیس ہوتی ہے پھر اس کی رپورٹ ہے اس کو واپس جاتی ہے تو کل یومن ہوا فی شاد وہ کوئی ایک یوں سمجھیے کہ کوئی اسٹیٹک کوئی حقیقت نہیں ہے خود اس کی مصروفیات کل یومن افی شان نئی شان کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا ہے کل یومن بل شان ان فب علائی رب ماتو کا زبان سنفر اب یہاں پر کھل کر بات کی تو کا زبان کیوں کہا جا رہا ہے ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بھاری قافلوں اے انسانوں کا قافلہ اور اے جنات کے قافلے ابھی جو ہے اس کائنات کو ہم نے چلایا ہوا ہے ابھی مہلتیں ہم نے دے رکھی ہیں وقت مقرر کیا ہوا ہے اجل مسمہ ہے اس کائنات کی بھی اور ہر قوم کی بھی لیکن ان اجل ہر امت کے لیے بھی ایک اجل ہے ہر ایک فرق کی اجل ہے وہ سب ہے لیکن القریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے تمہیں اپنے پاس بلا دیں گے تم سے حساب کتاب دیں گے تم سے پوچھ گچھ ہوگی فبی ائی رب کو مات تو اے جنات اور اے انسانوں کی جماعت تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا اور کن کن سنائیوں کا کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے یا معاشر الجن والانس ان سے ان تنفذوا من اقطار السماوات اقتار فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم کیونکہ اس سے پہلے آیت آ چکی ہے سنفرغ لکم ایوہ الثقلان دو بھاری قافلے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک قافلہ انسانیت اور ایک قافلہ جو جنوں پر مشتمل ہے اب یہاں اس آیت میں آیت نمبر تینتیس میں براہ راست سے خطاب ہے اے گروہ جن اور اے گروہ انس یا معاشر الجن والانس ان استطاح اگر تمہارے اندر استطاعت ہے طاقت رکھتے ہو ان تنف السماوات سماوات کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے دائروں سے کناروں سے تن فضو تو نکل جاؤ لا تن الا اللہ ب سلطان نہیں نکل سکو گے مگر اللہ تعالی کی سرحد کے ساتھ یہ آیت مبارکہ مشکلات القرآن میں سے ہے پوری طرح ہم شاید ابھی نہ سمجھ پائیں جب تک کہ اور ہمارا علم جو ہے کائنات کے بارے میں کاسموس کے بارے میں اور علم بڑھ نہیں جاتا لیکن یہ کہ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ انسان اور جن جو ہیں ایک حد تک ان کی رسائی ہے اس کائنات کے اندر اس سے آگے نہیں جیسے کہ آ چکا ہے میں پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جنات کے لیے غالباً یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ پورا جو ہے یہ ان کی جولان گاہ ہے اس میں یہ جائیں جدھر جائیں چلے جائیں اس سے آگے نہیں انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بھی جو بھی فاصلہ طے کرتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے لیے مشینیں ایجاد کر کے جہاں تک جا رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن اس پورے سولر سسٹم تک بھی ان کی رسائی ممکن نہیں ہوگی لیکن یہ کہ ایک گمان میرا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جب آسمانوں اور زمین کی بات کرتا ہے تو وہ مراد ہوتی ہے کل کائنات فل یونیورس اور کل یونیورس کے کناروں سے نکل بھاگنا اس کے کیا معنی ہے اس کے معنی یہ معدوم ہو جانا یعنی یہ کہ جہنم میں پڑنے والے چاہیں گے کہ ہم معدوم ہو جائیں کاش کے جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں فقی فیضا جینا جے نام امت ان میں شہید ان و جے نا بکا اللہ شہیدا اس روز انسان چاہیں گے کسی طرح زمین شک ہو جائے وہ اس میں دھس جائے اور زمین اوپر سے برابر کر دی جائے یہ تو ہوگا یوم الحساب کو لیکن سوال یہ ہے کہ ابن اختاری سماوات لفظ تمام آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگنا معدوم ہونا یہ بھی بس میں نہیں ہے اللہ کے اذن سے ہی ہم بنے ہیں ہمیں وجود عطا ہوا ہے اور اللہ ہی کا اختیار ہے جو ہمیں معدوم کر سکتا ہے ہم لاکھ چاہیں کہ معدوم ہو جائیں معدوم نہیں ہو سکتے یہ بھی ہمارے اختیار سے باہر ہے اذن رب ہی ہو تو ہم معدوم ہوں بغیر اذن رب یہاں پر ویسے جو اللہ بسلطان سلطان اللہ کا حکم اللہ کی مرضی اللہ کی صنعت جس اس طرح کی کوئی بات ہے اگرچہ عام طور پر بات وہ سمجھی گئی ہے پہلے میں نے بتایا میرا گمان یہ ہے واللہ عالم بہرحال مشکلات القرآن میں سے ہے فب آئیے رب کو ماتو قرض تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور کن کن سنائیوں اور کاریگریوں اور کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے یورسنو رے من شواز تم پر پھینکے جائیں گے شولے بھڑکتے ہوئے آگ کے ورنہ ہاتھ تم دھواں ملا ہوا وہ آگ جس میں بھی دھواں ملا ہوا ہو تن تو سیران پھر تم بدلا نہیں لے سکو گے کبھی ائی رب علی زبان فیض الشقت سما جب آسمان پھٹ جائے گا فکانت ور رتن کا دھیان تو ایسے ہو جائے گا گلابی رنگ کا جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے جب تیل کو صاف کیا جاتا ہے تو اس کے نیچے جتنی چھٹ رہ جاتی گلابی رنگ کی آئیے آلہ رب کو یوم بھی انسو والا جان تو اس روز کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے گناہوں کے بارے میں نہ انسانوں سے نہ جنوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا حساب کتاب بھی ہوگا لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ہر ایک کے چہرے پر لکھا ہوگا اس کا انجام بل انسان والا نفس ہی بصیرہ چنانچہ کئی جگہ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے میدان قیامت میں جب لوگ کھڑے ہوں گے کچھ لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے کچھ لوگوں کے اوپر مردنی چھائی ہوئی ہوگی جس کی مثال بہترین ہوتی ہے ہائی اسکولس کے اندر ہر سال جب ڈکلیئر کرتے ہیں امتحان سالانہ امتحان کا نتیجہ تو جب کھڑے ہوتے ہیں طالب علم سننے کے لیے تو بعض لوگوں کے چہروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ فیل ہونے اس لیے کہ انہیں معلوم ہے لکھ کر کے آئے تھے ہم اور باہر کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں انہیں اگر فکر ہوتی ہے تو اس کی کہ میں فرسٹ آتا ہوں یا نہیں آتا بس اس کی تشویش ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ انہیں کوئی اندیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیل ہو جائیں گے فیوم والا اس دن پوچھا جانا ضروری نہیں ہوگا کسی سے بھی نہ جن سے نہ ان سے ان کے گناہ کے بارے میں فبی رب کو اب سیما پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے چہرے ان کے اترے ہوئے ہوں گے انہیں تو معلوم ہوگا جو رسول المجرمون اب سیما ہوں فیوخت و بن نواسی و نقدام پھر ان کو پکڑا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے یعنی ہر ایک کو کوئی فرشتہ جو ہے وہ ادھر سے اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا اور ادھر سے اس کی تانے پکڑ کر ٹاس کرے گا اسے آلہ رب تو قرض بال ہاں نہیں جہنم النکیل قرض و بے مجرمون جب پھینکا جائے گا اسے جہنم یہ ہے وہ جہنم کہ جس کو جھٹلاتے رہے تھے وہ لوگ کہ جو جھٹلانے والے تھے ہاض ہی جہنم التی بحل مجرمون جسے مجرم گناگار جھٹلاتے رہے تو مون بینا وہ بینا چکر لگاتے رہیں گے اس آگ سے نکلیں گے پانی پینا چاہیں گے تو وہ پانی کھولتا ہوگا حمیم آن کھولتے پانی کے اور اس آگ کے درمیان پب علی رب کو مات بعد اب یہ تو اہل جہنم کا انجام ہے جو یہاں بیان ہو گیا یہاں جنتیوں کے انجام سے پہلے ان کا بیان ہے سورہ واقعہ میں پہلے جنتیوں کا بیان آئے گا اور پھر اہل جہنم کا بیان آئے گا ترتیب اکثر ولے مقام اور اب یہی جنتان اور جو بھی اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا لڑتا ترستا رہا اس کے لیے دو جنتیں ہیں یہ دو جنتیں کیوں کہی گئی اس کے لیے جو توجہ میری سمجھ میں آئی ہے اس میں مجھے خاصا اطمینان ہے انشرا ہے کہ جنتیں جو جنوں کے لیے ہوں گی وہ علیحدہ جنت ہے انسانوں کے لیے علیحدہ ہے ظاہر بات ہے دونوں کے احساسات جدا ہیں دونوں کے ذوق جدا ہیں دونوں کے مذاق جدا ہیں لہذا ایک جنت ہے جو انسانوں کے لیے ہے اور ایک جنت ہے جو جنات کے لیے ہے ایک ہی طرح کی چیزیں ان دونوں کے لیے پلیزنٹ اور ان دونوں کے لیے جو ہو سکتی ہیں مسرت اور سرور آمیز ایک طرح کی نہیں ہو سکتی ان کے تقاضے مختلف ہوں گے تو یمن خاف اور جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے جنتیں فراہم کر دی اللہ نے وہی اصلیہ سیدہ ہے کیونکہ یہاں جنوں اور انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے مسلسل یہ جو جنتان ہوں گی یہ ابتدائی جنتیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے اس کے بعد دو اور جنتیں ہوں گی تو جنتیوں کے دو درجے ہیں ان میں جنات بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے تو چار ہو گئے کم درجے کے جنتی انسان اور جن دو اور برتن درجے کے جنتی انسان اور جن دو تو دو اور دو چار تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں چار جنتوں کا ذکر ہے پہلے یہ کم تر درجے کے جنتوں کا ذکر ہو رہا ہے بلخواب مقام رب ہی جنتان فبی عی اعلیٰ رب کو ماتو کا زبان زواتا افنان اس کی بہت سی شاخیں ہوں گی اس جنت کی فبی عئی علا رب کو ماتو کا زبان فیما اعلان تجریان ان دونوں میں چشمے ہیں اب بہن ایک ایک ایک ایک جنت میں چشمہ ہے جو بہ رہا ہے فبی علی رب کو مات قبضے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھپلاؤ گے فی ہما من فیم گو زوجان اور ان دونوں میں ہر طرح کے جو میوے ہیں ان کی دو دو قسمیں ہیں جوڑے فب علی رب کو مات قرضے متقین مت عین فروشن بتا من کنگ و جنت دان اور وہ وہاں تکیا لگائے ہوں گے سہارا لگائے ہوں گے ایسے فرشوں پر کہ جن کے استر بنے ہوئے ہوں گے گاڑھے ریشم کے استر ہوں گے گاڑھے ریشم کے تو جو ان کا اصل جو اوپر کا حصہ ہوگا وہ کس شے کا ہوگا گویا کہ وہ تمہارے تصور سے باہر ہے بجنل دان اور دونوں جو باغ ہیں دونوں جنتوں کے ان کے جو پھل ہیں میوے وہ جھک رہے ہوں گے نیچے کو تاکہ آرام سے جنتی جو ہے جو چاہے حاصل کر لے سب رب کو مات قرضے باز فی ہند و ترف ان جنتوں میں ہوں گی وہ عورتیں کہ جن کی نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی عورت کے اندر شرم اور حیا جو ہے اس کا خاص دیور ہے یہ خود اس کے حسن کا ایک حصہ ہے تو نگاہوں کا نیچا ہونا یہ اصل میں حیا اور شرم کی علامت ہے نیچے نگاہ والی لم اپنی سننا یوں سن ہوں ولا جان ان کو چھوا نہیں ہوگا اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ جن نے ان سے پہلے یعنی ظاہر بات ہے کہ جو جنوں کی جنت ہے اس میں ان کی مناسبت سے ان کے لیے بیویاں ہوں گی اور جو مردوں کی انسانوں کی جنت ہے ان کے لیے ان کی مناسبت سے ہوں گی اور وہ جو ہوں گی جو جنت جنوں جنات کی ہے ان میں جو بھی ان کے لیے ہوں گی ان کی بیویاں انہیں بھی کسی جن نے پہلے چھوا نہیں ہوگا اور اسی طرح انسانوں کے لیے جو جنت ہوگی اس میں جو ان کو بیویاں دی جائیں گی ان کو کسی انسان نے قدر نہیں چھوا ہوگا پب ائی رب کو ماتو کا زبان مرجان وہ جو ہوں گی بیویاں دی جائیں گی ان جنتوں میں وہ ایسے ہوں گی جیسے لال اور مونگے فب ائی آل رب کو ماتو کا بھلائی کا نیکے کا بدلا مطلب احسان اور بھلائی کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے احکام کی پابندی میں جو جو کچھ بھی انہوں نے محنتیں کی کوششیں کی اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بدلہ انہیں دینا ہے انہیں صورتوں میں وہ بندو ہما جنتان اور ان سے پڑے دو جنتیں اور ہیں اب اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں پہلی جنتیں کن کی ہیں دوسری جنتیں کن کی ہیں اس لیے کہ اس کے لیے دو الفاظ جو آئیں گے سورہ واقعہ میں آئیں گے کہ ایک اصحاب الیمین ہے اور ایک مقربون ہے ایک وہ ہے جو آگے اللہ کے بہت ہی مقرر بارگاہ ہو جاتے ہیں الاقل المقربون اور ایک وہ ہے کہ جو دہنے والے ہیں اور ایک ہے شمال والے تو ایک تو ہے بنیادی یہ گمراہ تھے یہ جہنمی یہ نیک تھے اور یہ جو ہے جنتی ہے لیکن ایک ہے بہت آگے والے فرساب صابقول الاقل المقربون وہ لوگ جو آگے نکل جانے والے ہیں وہ جو بلندر نیتوں والے ہیں بلندر مقامات والے ہیں جیسے کہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا بس سابق والذین تبعوهم احسان تو دو درجے ہو گئے تھے تو اس طرح یہاں پر جو میرے نزدیک پہلی جنتوں کا تذکرہ جو ہے وہ در حقیقت ہے جو کم تر جنتی ہے اصحاب الیمین اور اب جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے جنت ان کی کہ جو مقربین ہے بارگاہ ہے سابقین و مندون جنتان اور ان دونوں کو پرے اور دو جنتیں ہوں گی پب ائی رب کو ماتے بعد یہ بھی دو ہوگی ایک جنات کے لیے اور ایک انسانوں کے لیے مدھام متان بڑے گہرے سبز رنگ کی جنتیں ہوں گی سبز کا ہی جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے گہرا سب سیاہی ماہر سب اتنی گہرا سب ہو کہ سیاہی ماہر ہو جائے یہ میں ابھی ارد کروں گا اس کی ایک خاص پس منظر ہے پب ائی رب کو ماتے بانگ فی ہما نظو اس میں دو چشمے ہیں ابلتے ہوئے فب ائی علا رب کمات سیما فاطحت ان و نقل ان و اس میں میوے ہیں کھجورے ہیں انار ہیں فب ائی علا رب کو سمجھیے کہ ایک تو ہے خالص عربی ذوق اور عرب کا جو ایک خاص ماحول تھا اور خاص طور پر عرب کا وہ علاقہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے حجاز پہاڑی علاقہ ہے اس میں جب آتے تھے چشمے اور جب بہ جاتی تھی وادیاں تو ابلتی ہوئی پہاڑی چونکہ چشمے جیسے ہوتے ہیں پہاڑی نالے تو ان کے اندر جوش و خروش ہوتا ہے اور دوسرے کہ وہاں پر جو باغات ہوتے تھے کھجور کے درخت اور وہاں پر وہ سبزی جو رنگ ہے ان کی ان کا وہ سبزی بائی گہرا اور اسی کے اندر پھر جو چھاؤں ہے تو جو ان کا تصور ہے ایک عربی ذوق ہے ایک اجمی ذوق ہے وہ اجمی ذوق ہے جو پہلے بیان ہوا ہے عربی ذوق ہے جو اب بیان ہو رہا ہے ہما فاقی حتم و نخلوم و راغ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ عرب کے اندر کھجورے ہیں انار ہے زبان فی ہن خیرات الحسان اس میں ہوں گی بہت ہی اچھی عورتیں نہایت خوبصورت فبی عالائے رب ماتو قبضے زبان حورم مقصورات اب یہاں حور کا لفظ آیا پہلے میں نہیں آیا ہے پہلے میں یہ تو آیا ہے فی ہند قاطرات میں سننا ان سن قبل ہوں والا جان لیکن لفظ حور یہاں آیا ہے اسی کو نوٹ کریں گے کہ سورہ واقعہ میں بھی ایک کے ساتھ ہور کا لفظ آئے گا دوسرے کے ساتھ نہیں ہور مقصورات فی خیام اب یہ بھی عرب پس منظر ہے خیموں میں رہنے والے وہ ہور خیموں میں رکی رہنے والی ہوں گی ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو عام طور پر شہر بہت کم تھے پورے عرب کے اندر حجاز کے اندر بہت کم جو عام طور پر جو آبادیاں تھیں وہ خیموں میں خیموں میں رکی رہنے والیاں بکرنا فی بجوت کننا ولا تبر رجنا تبر رجل جاہلیت اولا وہ شام محفل نہیں بنتی بلکہ وہ چراغے کھانا بنتی ہیں حور مقصورات ان فل قیام فب علا رب کمات تو کر زبان لم یتم سننا ان سن قبل ہوں ولا جان نہیں انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے یہ ان دونوں کے میرے نزدیک علیحدہ علیحدہ جنات کی جو جنت ہے ان میں جو ان کے لیے عورتیں اور بیویاں فراہم کی جائیں گی انہیں کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے اور جو انسانوں کے لیے جنت ہوگی وہاں جو انہیں بیویاں دی جائیں گی ہورے دی جائیں گی انہیں کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا فب اعلیٰ رب کو ماتو قبضے بان متقین اعلیٰ رف رف ان واب ترین وہ تکیا لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے سب مسندوں پر اور بڑے قیمتی نفیس بچھوڑوں پر رب کمار کے قبضے باز تبارا رب کا جلال بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو بہت دل جلال بڑائی والا ہے اور اکرام عظمت والا ہے اب اس میں آپ نے دیکھا نبی رسول کتاب کسی کا کوئی تذکرہ نہیں اللہ اور آخرت جنت اور دوزخ باقی اللہ کی کریٹو جو اس کی ایکٹیویٹی ہے آیات آفاقی آیات انفسیا ترکیب اللہ ان کا ذکر ہے تو منفرد ہیں یہ صورتیں دونوں اس اعتبار سے اور جوڑا ہونے کے بہت نسبت آپ کو بڑی نمایاں نظر آئے گی اس میں وہ مضامین جو یہاں آئے ہیں ایک ترتیب سے یہاں اس کی اکثر ترتیب سے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفالی علی ویات ملایات و ذکر حکیم